حماد نے یزید رشک سے انہوں نے معاذہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تو حروریہ یعنی خوارج میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں جب ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا تو اسے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اکسٹھ